ام سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب میری بارات کی آیات نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر کھڑے ہوئے اور اس واقعے کا ذکر کیا اور قرآن کی آیات تلاوت فرمائی جب ممبر سے نیچے اترے تو آپ نے دو مردوں اور ایک عورت کے متعلق حکم دیا اور انہیں حد لگائی گئی سننے ابو داود حدیث نمبر چار ہزار چار سو چوہتر